ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون اور آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیے وہاں سے نماز میں اپنا مہ مسجد حرام کی طرف کیجیے اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا مہ مسجد حرام کی طرف کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا بس تم لوگ ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں اور تاکہ تم راہ راست پر لگ جاؤ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بن جانے کے بعد مدینہ منورہ میں ایک فتنہ برپا ہو گیا اہل کتاب منافقین اور مشرقین نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں اور مختلف قسم کے شبہ پھیلانا شروع کر دیے ایسی فضا کو ختم کرنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ کعبہ اب عبد الآباد تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ مختلف اسالیب اور مختلف پیرائے میں یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرا دی جائے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان کرنے کے لیے تکرار کا اسلوب اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سفر و حضر میں کہیں بھی ہوں نماز میں اپنا رخ کعبہ کی طرف کریں اور یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمام امت اسلامیہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی رہو نماز میں مسجد حرام کی طرف رخ کرو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تحویل قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ سب اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اہل کتاب اور مشرقین کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بنانے کا بہانہ باقی نہ رہ جائے کیونکہ اہل کتاب اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے تھے کہ خاتم النبین کا قبلہ کعبہ ہوگا اگر بیت المقدس ہی قبلہ رہ جاتا تو اہل کتاب کو حیرانگی ہوتی اور دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شبہ کرتے اور مشرقین کہتے کہ محمد دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر گامزن ہے اور اس کی اولاد میں سے ہے تو پھر ابراہیم کا قبلہ کیوں نہیں اختیار کرتا چنانچہ کعبہ کے قبلہ ہو جانے کے بعد سب کی زبانیں تقریباً بند ہو گئیں سوائے چند ظالموں کے جنہیں کوئی نہ کوئی بات بناتے رہنا تھا مجاہد کہتے ہیں کہ بعض یہودیوں نے کہا کہ محمد اپنے باپ کے گھر اور اپنی قوم کے دین کا مشتاق ہو گیا ہے اور بعض مشرقوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ محمد جب ہمارے قبلے کی طرف لوٹ گیا ہے تو اب ہمارے دین کی طرف بھی لوٹ جائے گا اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم لوگ ان کی فتنہ انگیز باتوں سے نہ گھبراؤ اور مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو میں چاہتا ہوں کہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں اور تم لوگ حق کو پہچان کر اس پر عمل کرو